بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اور اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اچھا پہلا اصول یہ تھا کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے ہونے ضرورت بلکہ باطل ہونے کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے یا باطل ہے تو آپ اس کے حق ہونے پر دلیل لائیں گے باطل ہے تو باطل ہونے پہ دلیل لائیں گے صرف یہ کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے واطل ہے یہ کوئی دلیل نہیں مطلب یہ ایسی وزنی بات نہیں ہے جس سے اس بات کو مان لیا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اپنی سمجھ کا اعتراف کرنے کے لیے آئے اگر اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر دیا جائے تو دنیا میں بہت سے حقائق کا انکار ہو جائے اس لیے کہ بہت سے حقائق ہیں جو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ بہت سے حقائق ہیں جو ایک وقت میں سمجھ میں نہیں آتے دوسرے وقت میں سمجھ میں آتے تو یا تو کہنا پڑے گا کہ یہ چیز ایک وقت میں باطل تھی دوسرے وقت میں حق ہو گئی حالانکہ ایسا تو نہیں حق تو حق ہے کیونکہ حق ثابت نفس العمر کے اندر ہوتا ہے اور جو چیز حق ثابت نفس الامر واقع کے اندر ہو رہی ہوتی ایک اصول یہ بنا دوسرا اصول یہ بنا کہ جو چیز ممکن ہو عقل ممکن کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو اس کے ہونے سے کوئی ایسی خرابی نہیں پیدا ہو اس کو کہتے ہیں آکلن ممکن جو چیز عقلاً ممکن ہے اب واقع ہے یا نہیں یہ دوسرا سوال ہے اول ہے کسی چیز کا ممکن ہونا اور ممکن ہونے کے بعد پھر اس کا واقع ہونا واقع میں ہونا کسی چیز کا ممکن ہونا یعنی اس کا مطلب ہم اردو میں ہو سکنا ممکن ہونا کا ترجمہ یعنی ہو سکنا اور پھر اس کا واقعہ میں ہونا یعنی ہونا اگر کوئی چیز عقلن ہو سکتی ہے ایک بات اب واقع ہے بھی یا نہیں اب اس کی بنیاد عقل پر نہیں اب اس کا ثبوت ہوگا نقلی دلیل سے کیوں دنیا میں کیا چیز موجود ہے کیا چیز موجود نہیں ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں اس کا تعلق خبر کے ساتھ تو جب کوئی چیز عقل ممکن ہو گئی تو واقع میں ہونے کے لیے اس کی بنیاد اب ہوگی کس پر نقل کے اوپر اگر دلیل نقلی بتا دے کہ ہے تو ہم اس کے واقع ہونے کے قائل ہو جائیں اگر دلیل نقلی اس کی نفی کر دے کہ ایسا نہیں ہے بالکل جائیں گے نہیں یہ تشریح بھی پڑھ لی تھی ہم نے اب ہے تیسری بات تیسرا اصول یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا محال ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا مستقبل ہونا یہ دو الگ الگ چیز محال خلاف عقل کو مستبعد خلاف عادت کو خلاف عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو جائز ہی نہیں سمجھتی اس کو کہتے ہیں خلاف العقل یعنی وہ عقل جائز ہی نہیں اور جب جائز نہیں ہے تو جواز اور امکان یہ ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں جو مناطقہ ہیں ان کے ہاں جواز کے لیے لفظ امکان کا بولا جاتا ہے اس لیے جو چیز عقل کے نزدیک جائز ہے مانا ممکن عقل اس کو ناجائز نہیں کہتی مانا ناممکن نہیں سمجھتی تو محال ہونا کا مانا کہ وہ عقل ناجائز ہے ناممکن مشتبات کا معنی ہے کہ وہ خلاف العادت یعنی عادت عادت میں ہوتا نہیں کس چیز سے دیکھو عاد عاد عادت ہے یا اردو سے کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا ایک کام ایک دفعہ ہو جائے دو دفعہ ہو جائے تین دفعہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی آدت ہوتی مانو بار بار لوٹ کر آئے اب ایک کام عادت میں ہم نے دیکھا نہیں ایک دن بھی نہیں دیکھا دو دن بھی نہیں دیکھا تین دن بھی نہیں دیکھا ہفتے میں نہیں دیکھا مہینہ ہو گیا نہیں دیکھا سال گزر گیا نہیں دیکھا دس سال ہو گیا نہیں دیکھا بلکہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ چیز عادت میں نہیں اس کو کہیں گے کیا خلاف العادت جو چیز نہیں ہے ہمارے دیکھنے میں حواس میں ہے لیکن ہو سکتی ہے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ محال ہے کہیں گے مستبعد ہے وہ تو سکتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا اب لوگ اس محال اور مستبعد کا فرق نہیں کرتے جتنے معجزات ہیں وہ سب مستبعد ہوتے محال نہیں ہوتے اور لوگ کہتے ہیں محال ہے سفر یعنی انبیاء کرام کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر ہوئے ہم سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قدرت اللہ کی ہے ہاتھ پیغمبر کا غمبر اللہ یہی فرق ہو گیا ہمارا اور عیسائیوں کا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر مشتق بنے اور ان کی عجوہیت کے قائل ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ان کاموں کو فیل سمجھا سمجھا قدرت کس کا حضرت عیسیٰ اور کہا کام ایسے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو سب خدا ہی کام ہے لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خدا اور ہم نے کہا کہ یہ سب کام قدرت ہے اللہ جلالو کا ظاہر ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ان معجزات کو دیکھ کر ہماری توحید میں اضافہ ہوا نہیں یہ بات صحیح ہو گئی محال ہونا اور چیز مستبعد ہونا اور چیز اسی بات کو بیان کرتے دیکھیں محال عقلی ہونا اور چیز ہے مستبعد ہونا اور چیز محال خلاف العقل ہوتا ہے یعنی وہ عقل جائز نہیں ہے ممکن نہیں اور مستبعد خلاف العادت ہو تو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں صحیح دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے کیسے جدا جدا احکام ہیں محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا ہے کیوں جائز ہی نہیں ہے عقل ممکن ہی نہیں اور مستبات واقع ہو سکتا ہے محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبات کو غیر مدرک بالفعل کہیں گے غیر مدرک بالفعل یعنی وہ چیز جو سمجھ میں آ جائے بالفعل واقع ہو جائے کسی چیز کا ہو سکنا یہ بل امکان ہے اور کسی چیز کا ہو جانا یہ بل فیل تو یہ غیر مدرک بل فیل یعنی وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا اور سمجھ میں آ اس لیے خلاف ہو ہوگی ان دونوں کو ایک سمجھنا ہے یہ سمجھ ہو ہوتی شرح محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتا اس کو ممتنع بھی کہتے ہیں محال اور ممتنع ایک چیز جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر دو میں آ چکا ہے نا اس کی مثال آپ کے سامنے آئی دو نمبر کے اندر ہاں ایک وہ ہے ایک واجب تھا ایک ممتنع تھا اور ایک ممکن تھا ہے نا اور مستبعد وہ ہے جس کے وقوع کو عقل جائز بتاوے مگر چونکہ اس کا وقوع کبھی دیکھا نہیں دیکھنے والوں سے بکثرت سنا نہیں اس لیے اس کے وقوع کو سن کر اول وحلہ میں متحیر اور متعجب ہو جائے یعنی پہلے مرحلے میں جو سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کیسے بھی ہے جس کا ذکر مثال اصل موضوع نمبر ایک میں کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے ذکر مثلا دیہاتی آدمی نے گاڑی کو دیکھا پہلی پہلی مرتبہ میں کہ گاڑی دوڑ رہی ہے آگے اس کے جانور بھی نہیں بغیر اس کے دوڑ رہے تو دیہاتی آدمی کو اس پر تعجب ہوا لیکن بار بار بار جب گھر تعجب خاتم ان کے احکام جدا جدا یہ ہیں کہ محال کی تکذیب اور انکار محض بر بنا بر محال ہونے کے واجب اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے محال بات کا دعویٰ کرے تو ہم صرف اس وجہ سے انکار کر سکتے ہیں اس کی تقزیب کر سکتے ہیں کہ یہ تو محال ہے یہ تو عقل اور مستبعد کی ترجیح و انکار صرف استفاعت کی بنیاد پر جائے آپ نے دیکھا نہیں کبھی ایسا اس لیے آپ انکار کرتے ہیں تو یہ انکار کی اس وجہ سے انکار ہے البتہ البتہ اگر علاوہ استفاعت کے دوسرے دلائل تقزیب کے ہیں ایک چیز یعنی ہو تو سکتی ہے اور کسی نے کہا کہ ہو گئی تو اب ہم جیسا نے اصول نمبر تو میں پڑھا اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے ہے یا نہیں اس کے لیے دلیل نہ کی جائے اس لیے کہتے ہیں البتہ اگر علاوہ استفاد کی دوسرے دلائل تقزیب کے ہوں تو تقزیب جائز بلکہ واجب ہو جائے گی جیسا کہ اوپر ایک اور دو میں مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا اگر کوئی کہے کہ ایک مساوی ہے دو کا ایک اور دو برابر ہے تو یہ خلاف العقل ہے یہ تو عقل جائز نہیں ہے اس لیے اس کی تقزیب ضروری ہے اور اگر کوئی کہے کہ ریل بغیر کسی جانور کے لگائے چلتی ہے اس کی تقزیب جائز نہیں ہے باوجود ہے کہ ایسے شخص کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہو کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں تو ریل کا بغیر جانور کے چلنا اس کے نزدیک مستبعد اور عجیب ہے بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ بھی واقعہ میں سب عجیب حضرت یہ جتنے نظر آ رہا نا یہ سب اس لیے عجیب نہیں ہے کہ ہم لوگ بار بار مشاہدہ کر لیں نہیں سب عجیب اس لیے ایک آدمی جب کسی نئے علاقے اور نئے ملک میں جاتا ہے تو ہر چیز اس کو عجیب ہے تو پہلی مرتبہ میں دنیا کی ہر چیز عجیب ہو جائے گی مگر بوجہ تکرار وہ مشاہدہ و علف معلوف اور مانوس ہونے کے وہ عادت کے ان کے عجیب ہونے کی طرف التفاق لے رہا ہے نا لیکن واقع میں یہ مستبا اور غیر مستقبل اس میں مساوی ہے مثال ریل کا اس طرح چلنا اور نطفے کا رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانا فی نفسی ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے بلکہ دوسرا والا واقعہ میں زیادہ عجیب یعنی ایک نطفہ ماں کے رحم میں جا کر کے زندہ انسان بن جائے یہ تو رین سے بھی زیادہ تعجب کی ہو لیکن مگر جس دیہاتی نے امر اول کو کبھی دیکھا نہ ہو اور امر ثانی کو ہوش سنبھالتے ہی سنبھالنے ہی کے وقت سے دیکھتا آیا ہو تو ضرور امر اول کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا اور اس وجہ سے عجیب سمجھے گا اور ثانی کو باوجود کہ امر اول سے عجیب تر ہے عجیب نہ سمجھے گا یہ بات واضح ہو گئی اس طرح جس شخص نے گرامو فون سے ہمیشہ بات نکلتے دیکھا ہے نا ٹیلی فون کو ہم اس سے بات آپ دیکھا کہ اس میں سن بھی رہے اور بول بھی رہے اب یہ اگر آج سے تقریباً دس یا بیس سال پہلے کے لوگوں کو لایا جائے اور حضرات ان کے سامنے آج کے لوگ چل رہے ہیں کوئی چل بھی رہا ہے بات بھی کر رہا ہے اور ہاتھ بھی ہلا رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھے کہ یہ پاگل ہے لیکن آج کے لوگ اس کو پاگل نہیں سمجھتے تو ایک پلاسٹک کا آلہ ہے جو بالکل زندہ انسان کا کام کرتا ہے سن بھی رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے سمجھ بھی رہا تو جس شخص نے فون سے ہمیشہ بات نکلتے دیکھا مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا حضرات آج تک تو ایسا نہیں ہونا کہ ہاتھ بات کرتے اور بدن کو کوئی اور بات کرتے کوئی اور بات ذرا سکتے سمجھ میں آتا ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے آجا ورک بات کریں گے یہ تو گھیرا پر سکتا ہے لیکن اب وہی پلاسٹک کا ایک کالا ہے یہ دوسری چیز ہے یہ بات کر رہا ہے اس میں تعجب نہیں ہے اس میں تعجب تو مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا وہ گراموفون فون کے اس فیل کو عجیب نہیں سمجھتا اور ہاتھ پاؤں کے اس فیل کو عجیب سمجھتا ہے اور عجیب سمجھنے کا تو مذائقہ نہیں ہے لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ عجیب کو محال سمجھے اور محال سمجھ کر نس کی تکذیب کرے قرآن کی اس حد کا انکار کر دے اور حدیثوں میں جو اس کا ذکر ہے اس کا انکار کر دے یہ آپ بلا ضرورت اس کی تعویلے کریں یہی جی ہوا نا قبیلے کا غرض محض استفاعت کی بنا پر اس میں احکام محال کی جاری کرنا غلطی عظیم ہے البتہ اگر علاوہ استفاعت کے اور کوئی دلیل صحیح بھی اس کے عدم وقوع پر قائم یعنی ایک چیز عقل ممکن ہے لیکن مستباد ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ہمارے سامنے اب ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے لیکن انکار کی کوئی دلیل ساتھ آ گئی ہم انکار کرتے ہیں البتہ اگر علاوہ استعمال اور کوئی دلیل سے بھی اس کے عدم حقوق پر قائم ہو تو اس وقت اس کی نہ بھی کرنا واجب ہے جیسا کہ نمبر ایک میں کلکتہ سے دہلی تک ایک گھنٹے میں ریل کے پہنچنے کی ذکر کی گئی اگر دلیل صحیح اس کے حقوق پر قائم اور عدم حقوق پر اس درجے کی دلیل نہ ہو تو اس کو حقوق کا حکم واجب ہوگا مثلا جب تک خبر بغیر تار پہنچنے کی ایجاد شائع اور نہ ہوئی تھی تار کے ذریعے سے خبر جاتی تھی نظر آتی تو جب تک یہ خبر شائع نہیں تھی مسموع نہ ہوئی تھی اس وقت اگر کوئی اس کی خبر دیتا دیتا کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے تو اگر اس خبر دینے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت نہ ہوتا تو تقزیب کی حقیقت گنجائش نہ تھی مگر ظاہر کوئی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن اگر اس کا صادق ہونا یقیناً ثابت ہوتا تو اصلا گنجائش کی تقزیب کی نہیں ہو سکتی تھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے ایک چیز ہے مستبات مستبت کا معنی خلاف العادت یعنی ایسا ہوتا نہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں اگر کوئی آدمی مستبات کی خبر دے دے تو کیا ہم اس بنا پر اس کی تقزیب کر سکتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کیسا ہو کہتے اس مخبر کو دیکھیں گے خبر دینے والے کو اگر اس کا ماضی میں سب صدق چل رہا ہے سچ تو ہم اس کی تصدیق کریں اور اگر اس کا کزب کہیں اور قرائن سے جو ہم معلوم ہو جائیں کہ آدمی اور جگہوں میں بھی کزب کیا ہے تو ہم اس کی تقسیب کر سکتے ہیں گنجائش نکلتی ہے تقسیب لیکن صرف مستبعد ہونے کی بنیاد پر اس کی تقسیب نہیں کی جا سکتی جب تک اور قرائن کو نہ ملایا جائے یہ ہیں وہ جدا جدا احکام محال اور مستبات کے اس بنیاد پر پولیس رات کا بکیفیت قضائیہ پولیس رات ہے نا خاص کیفیت کے ساتھ یعنی وہ اتنا باریک ہے اور اتنا کیا ہے تیز ہے تو اگر یہ کیفیت کے ساتھ تو اس کو کہہ دے اب کے خلاف الراقت کو لکھے لیکن خلاف سے لیکن خبر دے رہے اللہ اور خبر دے رہے رسول اللہ وہ دونوں صادق ہیں اب مستباق ہونا کوئی دلیل نہیں اور ادھر سے صادق ہونا دلیل تو ہم اس صادق کی خبر کو ہوں اس بنیاد پر پولیس رات کا بکیفیت قضائیہ گزرگاہ خلائق بننا چونکہ محال نہیں صرف ہے اور اس کے وقوع کی مخبر صادق نے خبر دی ہے اس لیے اس عبور کی نفی اور تقزیب کرنا سخت غلطی ہے اس طرح اس کی تعمیل کرنا ایک فضول حرکت معجزات کے اندر تعمیل کرتے ہیں یہ بھی بات سے ہے یہ اصول نمبر ہو گیا حضرات اصول نمبر چار موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا لازم آپ کسی چیز کہیں کہ دنیا میں ایسا ہے یہ موجود کیونکہ دکھا دکھا دو دو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آدمی کا الفاظ دیگر یہ کہتا ہے کہ میں اسی چیز کو مانتا ہوں جس کو دیکھتا ہوں صحیح حالانکہ یہ بات غلط ہے موجود ہونے کے لیے مشاہد ہونا مشاہد مشاہدے کے اندر آنا یہ ضروری نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ غلط بنیاد رکھی ہے اور اس غلط بنیاد پر غلط دعوے اور غلط نتائج نکال رہے ہیں اور اس کو اپنے دل کے اندر اپنا عقیدہ بنا ہیں اور اسی بنیاد پر رہ کر کے وہ دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور جواب دینے والا اس کے اصول کو مان کر جواب دے حالانکہ اس کے اصول ہی غلط تو موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں شرح واقعات پر وقوع کا حکم تین طور پر کیا جاتا جب آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی چیز ہے واقع ہے تو اس کا حکم آپ کہاں سے لگائیں گے تین طریقے سے واقعات پر وقوع کا حکم تین طور پر کیا جائے ایک مشاہدہ آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو آپ کہیں گے یہ چیز واقع جیسے ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا ہم کہیں گے زید ہے دوسرا مخبر صادق کی خبر کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ اس کی مکذب نہ ہو خبر دینے والے کی تکذیب کرنے کے لیے کوئی دلیل مثلا اگر کسی نے یہ خبر دی کہ زید رات کو آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا حالانکہ مخاطب معلوم ہے مجھے تو کسی نے بھی زخمی نہیں کیا ہے نا اور نہ اب وہ زخمی تو یہاں اس خبر کی تجدید کے لیے کرینہ موجود بس یہاں مشاہدہ اس کا متضب ہے اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے تیسری بات استدلال عقلی جب ہم کہیں گے یہ چیز واقع ہے یا ہو جائے گا مشاہدے سے یا خبر صادق سے یا ہو جائے گا استدلال عقلی سے استدلال جیسے دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کو دیکھا نہ ہو ورنہ کسی نے اس کے طلوع کی خبر دی مگر چونکہ معلوم ہے کہ دھوپ کا وجود موقوف ہے طلوع آفتاب پر اس لیے عقل نے اس سے پہچان کہ آفتاب طلوع ہو گیا ہے صحیح ہو گیا آپ اپنے کمرے میں اندر بیٹھے باہر آپ نے دیکھا کہ دھوپ نظر آئے آپ نے اندر سے کہ سورج نکلا حالانکہ سورج کو نہ آپ نے دیکھا ہے کسی نے آپ کو بتایا لیکن آپ ہاں، کا نئے سدھا کیا ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے یعنی آپ نے موجود مان لیا لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے جب آپ نے خود دیکھا باقی دو کیا ہیں غیر محسوس باقی دو غیر محسوس ہے جو ثابت ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس عمل کو واقع کہا جائے وہ محسوس بھی ہو اور جو محسوس نہ اس کو غیر واقع کہا جائے مثلا نصوص نے خبر دی کہ ہم سے جہادی فوق میں اوپر کی جہاد میں سات آسمان اجسام نظام ہیں جن کو ہم آسمان کہتے ہیں صحیح ہو گیا اب اگر اس نظر آنے والے نیلگوں خیمے کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہوں یہ لازم نہیں کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کے حقوق کی نفی کر دی جائے اور کوئی آسمانوں کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ میں نے تو دیکھا نہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہو اور چونکہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا جیسا کہ اصول موضوع نمبر دو میں موجود ہے یہ بات سمجھنا کے ذرا اصول نمبر پانچ منقولات محض پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن ہے اس لیے ایسی دلیل کا مطالعہ مجھے یہ ایک بات کیسے کوئی چیز ہماری نقلی نقلی سے مراد ہے کسی چیز کا تعلق واقعات سے ہے قصص سے ہے اخبار سے ہے اب کوئی کہہ کہ آپ دلیل اخلیص پر تو اس کا تعلق ہی نہیں جو چیز خالص منقولی محض ہے اس پر دلیل عقلی قائم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں شرح نمبر چار میں بیان ہوا ہے کہ واقعات کی ایک قسم وہ ہے جس کا وقوع مقبر صادق کی خبر سے معلوم ہو منقولات محض سے ایسے واقعات مراد ہیں ظاہر ہے کہ ایسے واقعات پر دلیل عقلی محض سے استقبال ممکن نہیں جیسا کہ نمبر چار کی قسم سو میں ممکن مثلا کسی نے کہا سکندر اور دارا دو بادشاہ تھے اور دونوں میں جنگ ہوئی تھی اب کوئی کوئی شخص کہنے لگے کہ اس دلیل قائم کرو ظاہر ہے کتنا ہی بڑا فلسفی ہو سے اس کی اور کیا دلیل قائم کر سکتا ہے کہ ایسے دو بادشاہوں کا وجود اور مقاتلہ کوئی محال تو نہیں وہ عقل سے اتنا ہی ثابت کر سکتا کوئی اب گا ہم عقل سے ہو تو کہ دارا اگر ہو جائے تو کائنات میں کیا فرق آئے گا محال تو وہ ہے نا کہ اگر وہ ہو جائے تو کائنات کے نظام میں کوئی فرق ماننا پڑے تو اگر دارا اور سکندر دو بادشاہ موجود ہو جائے تو اس سے تو کوئی محال تو پیدا ہو تو آکلن تو ممکن اب ہوئے نہیں ہوئے تو اس کا ثبوت ہوگا دلیل عقل سے دلیل عقل سے نہیں ہوگا کہ ایسے دو بادشاہوں کا وجود اور ان کا آپس میں لڑنا کوئی امر محال تو ہے نہیں بلکہ ممکن ہے اور اس ممکن کے وقوع کی معتبر مورخین نے خبر دی اور جس ممکن کے وقوع کی مخبر صادق خبر دیتا ہے اس کے وقوع کا قائل ہونا جیسا کہ نمبر دو مذکور ہوا اس لیے اس واقعے کا قائل ہونا ضروری ہے آپ سنیں اس کو یہاں لیا اپنے ہم نے اس کے اندر اسی طرح قیامت کا آنا سب مردوں کا زندہ ہو جانا اور نئی زندگی کا دور شروع ہونا ایک واقعہ منقول محض ہے مذکور یہ عقل کے دائرے میں آتا بھی نہیں تو اس کے دعوے کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض کا مطالبہ نہیں کر سکتا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان واقعات کا محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں اگر سمجھ میں نہ آئے گویا ان دونوں کا ایک ہونا صحیح نہیں جیسا کہ نمبر ایک میں بیان ہو بس ممکن اور اس امر ممکن کے وقوع کی ایسے شخص نے خبر دی جس کا صدق دلائل سے ثابت ہے اس لیے حسب نمبر دو اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہو اور اگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کی جائے حقیقت وہ اس کے رفع استباد ہوگا اور مستدل کا تبرع محض اس کے ذمہ ہے یعنی اگر قیامت کی بات ہے قیامت کے بعد کے حالات ہیں تو یہ سب کا تعلق تو اخبار کی قبیل سے ہے یہ تو عقل کے دائرے میں آتی بھی نہیں اب اس کے اوپر کوئی دلیل عقلی کا مطالبہ کرے تو یہ مطالبہ ٹھیک نہیں اور اگر کوئی اس کے جواب میں دلیل عقلی پیش کر دے تو اس سے زیادہ سے زیادہ اس کا رفع استفاد ثابت ہوگا یعنی یہ مستبعد نہیں ہے ہو سکتا ہے اور وہ دلیل بھی اس کا تبرو ہے احسان ہے اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کر لی جواب دے دی ورنہ اس کے ذمہ تھا تبرو تبرو وقت ہے نمبر چھ یہ ایک اور بات یہ سب اسی ویسے یہ سات اصول ہیں نا ان ساتوں اصول کا اگر آپ خلاصہ نکالیں گے تو یہی بات نکلتی ہے کہ تین چیزیں ہیں اسباب علم حواس عقل نقل اور لوگوں سے جو غلطی ہوئی وہ کیا ہوا ہے کہ چیز ہے حواس کی وہ لے گئے کہیں اور چیز چیز ہے نقل کی خبر کی اس کو کبھی حواس کے دائرے میں لا رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں چونکہ مشاہد نہیں اور کبھی اس کو عقل میں لا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ غلطی سب جہاں سے نظیر اور دلیل ایک اور بات ہے اصول نمبر چھ نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں ہے دلیل کو ثبوت کہتے ہیں نا جب آدمی کوئی دعویٰ کرتا تو کہتے ہیں آپ ثبوت پیش کرو ثبوت پیش کرنے کیا مطلب ہے دلیل پیش کرو تو نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں ہے مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں اگر کوئی بات کہہ دی کسی نے کہ ایسا ہے اب کہ اچھا بتا ویسا اور کہیں وہ دعوی پر دلیل کا تو مطالبہ ہو سکتا ہے نظیر کا تو مطالبہ نہیں ہو سکتا مثلا کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شاہ جارج پنجم نے تخت نشینی کا دربار دہلی میں منعقد کیا اور کوئی شخص کہے کہ ہم تو جب مانیں گے جب کوئی اس کی نظیر بھی ثابت کرے کہ اس کے قبل بھی کسی اور بادشاہ انگلستان نے ایسا کیا ہو اگر نظیر نہ لا سکو تو ہم اس واقعے کو غلط سمجھیں گے تو کیا اس مدعی کے ذمے کسی نظیر کا پیش کرنا ضروری ہوگا یا یہ کہنا کافی ہوگا کہ اگرچہ اس اس کی نظیر ہم کو معلوم نہیں لیکن ہمارے پاس اس واقعے کی دلیل صحیح موجود ہے مشاہدہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اگر مقام گفتگو پر کوئی مشاہدہ کرنے والا نہ بھی ہو تو یوں کہیں گے کہ کافی ہے کہ اخباروں میں چھپا کیا اس دلیل کے بعد پھر اس واقعے کے ماننے کے لیے نظیر کا انتظار ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام کریں گے تو آپ کو کہ اس کی نظیر بتا دو نظیر ہوتا مطلب بلکہ ایک بات ہے ذرا دور بھی جیسے وہاں یہ بات گزر گئی نا کہ جو چیز عادت کے اندر آ جاتی ہے تو لوگوں کے لیے قابل تعجب نہیں لیتی لیکن پہلی مرتبہ میں جب دیکھتے ہیں تو وہ قابل تعجب ہوتی ہے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہ بات تو ادھر بھی اگر لوگ نظیر پیش کرتے ہیں تو جو نظیر پیش ہوگی یہ بھی پہلی مرتبہ جو موجود ہوئی تو اس کا بھی انکار کرنا چاہیے اس لیے اس نظیر کیا اس دلیل کے بعد پھر اس واقعے کے ماننے کے لیے نظیر کا انتظار ہو اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام کریں گے تو اس سے کسی کو نظیر مانگنے کا حق نہیں اور نہ نظیر نہ پے پیش نہ کرنے پر اس کو تکذیب کا حق حاصل البتہ دلیل کا قائم کرنا اس کے ذمے ضروری ہے اور چونکہ وہ خالص نقلی منقول محض ہے اس لیے حسب نمبر پانچ اس قدر استدلال کافی ہے کہ اس کا محال ہونا ثابت نہیں یعنی محال نہیں اور صادق نے اس کے حقوق کی خبر دی ہے لہذا اس کے حقوق کا اعتقاد واجب ہے البتہ اگر کوئی مستدل نظیر بھی پیش کر دے تو یہ اس کا تبر احسان ہے مثلا کوئی کہ آزاد بات کریں گے اس کی نظیر پیش کرو تو نظیر پیش کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی پیش کر دے کہ دیکھو فون بات کرتا ہے گرام فون سے اس کی نظیر پیش کر دے کے باوجود جماعت محض ہونے کے کس طرح اس سے الفاظ ادا ہوتے ہیں آج کل یہ ظلم ہے کہ نو تعلیم یافتہ منقول کی نظیر مانگتے ہیں خالص نقلی چیزیں اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں سب یہ سمجھ لیں کہ یہ الزام ہے یعنی جو چیز لازم نہیں وہ لازم کیا جائے